بروسن سر بات مزی شاہ گلو کا درس سے پھر سے شروع کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک درس کو جاری رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے دلچسپی کی توفیق دے شوق پیدا فرمائے ہمارے دلوں میں اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ کتابیں لے کر کے حاضر ہوا کریں ہم نے اب تک تقریباً الغ المرام کی نوے حدیث نائنٹی حدیثیں ختم کر لی ہیں اور فضائے حاجت کے آداب کا ذکر ہو رہا تھا آج بھی ہم کچھ حدیثیں اس تعلق سے پڑھیں گے بلغ المران کی ایک سو دس صفحے پر حدیث نمبر نائنٹی ون اکیانوے نمبر کی حدیث ہے وعن سراقة ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى رواه البيهقي, رواه البيهقي في بسند ضعيف ایک حدیث یہاں پر ذکر کی جا رہی ہے لیکن یہ حدیث ضعیف ہے حدیث ضعیف ہے لیکن ترجمہ سماعت فرمائے سوراقا ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت کے آداب میں سے ہمیں یہ سکھایا کہ ہم قضاء حاجت کے وقت بائیں پاؤں پر بیٹھیں یعنی بائیں پاؤں کی طرف زیادہ زور دیں اور داہنے پاؤں کو ہم کھڑا رکھیں بیٹھنے کا مطلب جس طرح نماز میں بیٹھتے ہیں یہ مقصد نہیں ہے مقصد کیا ہے جیسے آدمی قضاء حضرت کے لیے بیٹھتا ہے تو اس کا زور اس کا اس کی مطلب اس کا حصہ پیٹ کا اور جسم کا حصہ بائیں طرف دبا ہوا ہو اور داہنے طرف کا جو پاؤں ہو وہ کھڑا ہو مطلب اس پر زور نہ ہو لیکن یہ حدیث ضعیف ہے سراقت بن مالک بن جوشم رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے ہجرت کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا تھا اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور سرخ سو سرخ اونٹوں کی لالچ میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سہ نفری تین آدمیوں پر مشتمل قافلے کا پیچھا کیا اور وہ واقعہ آپ سب کو معلوم ہے کہ قریب پہنچتے پہنچتے ان کے گھوڑے کا پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا پھر انہوں نے جو ہے اپنے فال کے تیروں سے تیر نکالا اس میں اتفاق سے نہیں نکلا پھر بھی شوق میں جو ہے لالچ میں پھر پیچھا کیا دو تین بار ایسا ہوا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے امان طلب کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امان لکھ کر کے ان کو لکھوا کر کے دیا اور یہ فرمایا پیش گوئی فرمائی کہ سوراخا میں تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلسلے میں ایمان کی بھی بشارت دی اور یہ کہ ان کو یہ کنگن بھی پہنایا جائے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب کسرا کا ملک فتح ہوا اور ایران اور کسرا کی سلطنت جو ہے زیر زیر اسلام کے زیر نگی آئی اور کسرا کا کنگن بھی تمام ساز و سامان اور مال و دولت ہیرے جواہرات کے ساتھ جب پیش کیا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئی چنانچہ انہوں نے حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں یہ وہ کنگن پیش کر دیا اگرچہ انہوں نے پہنا نہیں ہاں پہن کر کے اتار دیا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی کیونکہ اس وقت تک جو ہے اس وقت تک سونا مسلمانوں کے لیے مسلمان مردوں کے لیے حرام کیا جا چکا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے تحت پہنا اس کو اتار کر کے پھر اپنا استعمال کیا ہوگا پھر بیچ کر کے اس کو جو جو ہے کچھ بھی استعمال کیا ہو تو یہ وہی صحابی جنہوں نے اس حدیث کو روایت کیا لیکن اس اس سند میں اس سند میں ایک راوی ہے جو غیر معروف ہے یعنی مجبول ہے تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب کوئی حدیث ضعیف قرار دی جاتی ہے یا موضوع قرار دی جاتی ہے تو اس کا اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ صحابی نے غلط روایت کی کی کی اس اس یا جو ہے صحابی پر نہیں جاتی بلکہ سند یا متن میں کسی طرح کی کوئی کمی ہوتی ہے مصطلح کے اعتبار سے قواعد حدیث کے اعتبار سے اس وجہ سے وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے ورنہ اگر صحابی تک حدیث صحیح صنعت سے پہنچ جائے اور اس کے متن میں یعنی اس کے ٹیکسٹ میں حدیث میں کوئی کمی نہ ہو تو پھر وہ حدیث صحیح ہوتی لیکن اس سے پہلے جو حدیث کے قواعد ہیں اس اس قواعد قواعد ان پر حدیث کو تولا جاتا ہے پرکھا جاتا ہے جب ایک سند میں ایک راوی ضعیف ہے مجھول ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے یہ سند قوی نہیں ہوئی اور صحیح حدیث ہونے کے لیے حسن ہونے کے لیے سند کا معتبر ہونا یعنی کہ اس حدیث کو روایت کرنے والے تمام آدمیوں کا اور رجال کا رجال جس کو کہتے ہیں تمام روایت کرنے والے راویوں کا صحیح ہونا ہاں سفا ہونا عادل ہونا جو شرطیں ہیں وہ ضروری ہے تو یہ بات ذہن میں رہے ایک اور حدیث آگے ہے لیکن وہ بھی ضعیف ہے اس تعلق سے بانے کے اعتبار سے لیکن بہرحال اس کا مفہوم کہہ لیجئے یا یہ کہ جس وجہ سے یہ حدیث پیش کی گئی اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے اس تعلق سے صحیح حدیث ثابت ہے حدیث کیا ہے ان عیسیٰ ابن ازداد ان ابی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بال احدكم فلينطر ذكره ثلاث مرات رواه ابن ماجہ بسند ضعیف یہ حدیث بھی ضعیف ہے اس سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث ضعیف ہے یہ حدیث موجود ہے لیکن ضعیف ہے حدیث کیا ہے ترجمہ کیا ہے ابن اپنے والد سے روایت کرتے ہیں ان کے والد کون ہوئے یزداد ہوئے وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص پیشاب کرے تو پیشاب کرنے کے بعد اپنی شرمگاہ کو تین بار سوتے یا نچوڑے کھینچ کر کے اس کو تھوڑا سا ہاں یعنی وہ یا کہ پیشاب کے قطرات کو ہاں اس کو سوت کر کے پیشاب کے بقیہ قطرات کو باہر کرے یہ مطلب ہے تین بار ایسا کرے کیونکہ ایسا کرنے سے کیا ہوگا کہ قطرات جو باقی رہ جاتے ہیں کچھ امکان ہوگا تو وہ سب ختم ہو جائے گا لیکن حدیث اپنی جگہ پر جو ہے یہ ضعیف ہے اس میں جو دونوں راوی ہیں عیسائی اور یزداد یہ دونوں مجبور ہیں زاد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دونوں کے دونوں یعنی یہ پتا ہی نہیں چلتا کہ صحابی یہاں ہے کہ ان کی صحبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابی ہونا ان کا ثابت ہے بالکل پتا نہیں چلتا تو اس اعتبار سے یہ حدیث ضعیف ہے لیکن لیکن پیشاب کے قطرات سے بچنا اور تمام تمام پیشاب کے قطرے سے قطر قطروں کے نکلنے کے سارے امکانات کو ختم کرنا ضروری ہے صحیح حدیث اس سلسلے میں ہے کہ پیشاب کے قطروں سے یا پیشاب سے نہ بچنے والوں کو عذاب ہو رہا تھا قبرے میں تو اس لیے جو ہے پیشاب سے بچنے کے سارے امکانات کو استعمال کرنا یہ ضروری ہے ایسا صحیح حدیث سے ثابت ہوتا ہے جیسے یہ حدیث اپنی جگہ پر ضعیف ہے لیکن پیشاب سے بچنا اور مکمل طہارت حاصل کرنا یہ ضروری ہے اور اس کا خیال رکھنا چاہیے بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہاں بھائی شب شبہ ہو جاتا ہے آدمی کو تو ایسی صورت میں امکان کی حد تک آدمی کو چیک کر لینا چاہیے پیشاب کرنے کے بعد وضو کرتے وقت وضو میں جو ہے آدمی جو ہے کچھ اس کو بلغم وغیرہ ہوتا ہے تو کھانستا ہے یا اس وجہ سے ناک صاف کرتا ہے جھاڑتا ہے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زور پڑنے کی وجہ سے کچھ شبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ کچھ قطرات نکل آئے یا کیا ہے آس پاس کی ایسی بند کر دیجیے اور ٹھنڈا تو اس لیے احتیاط ضروری ہے اگلی حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہما کی وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سأل اہل قبا فقال ان اللہ یثنی علیکم فقالوا انا نتبع الحجاره الماء رواه البزار بسند ضعيف واصله في ابي داود والترمذي وصححه ابن خزيمه من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه بدون ذكر الحجاره حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قبا سے پوچھا سوال کیا اور فرمایا کہ اے اہل قبا اللہ تبارک و تمہاری تعریف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تمہاری تعریف کرتا ہے تو کون سا عمل اس میں وہ چیز یہاں پر نہیں ہے لیکن تفصیل اس کی یہ ہے کہ تم لوگ کون سا ایسا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تعریف کرتا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جو ہے جب استنجا کرتے ہیں تو استنجا میں پہلے پتھر استعمال کرتے ہیں پھر پانی استعمال کرتے ہیں ہاں، ان الحجارت پتھر استعمال کرنے کے بعد پانی استعمال کرتے ہیں تو گویا کہ صفائی اختیار کرنے میں کافی احتیاط کرتے ہیں کہ پتھر بھی استعمال کرتے ہیں اور پتھر سے صرف پتھر سے اگر کوئی پاکی حاصل کرنا چاہتا ہے تو استعمال جو ہے پاکی حاصل ہو جائے گی اس کو پاکی حاصل ہو جائے گی پتھر کے استعمال کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر استعمال کیا ہے صحابہ نے استعمال کیا اس سے بھی پاکی حاصل ہو جاتی ہے کم از کم تین پتھر آدمی استعمال کرے لیکن پتھر استعمال کرنے کے بعد پانی بھی استعمال کرنا یہ مزید پاکی ہو جاتی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ عمل کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ تعریف کرتا ہے لیکن حدیث کیا ہے اس حدیث میں اس حدیث میں جو پتھر کا ذکر ہے وہ صحیح نہیں ہے یہ صحیح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل قبا کی تعریف کی جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو اس میں ہے کہ ہم لوگ استنجا کرتے ہیں تو پانی استعمال کرتے ہیں پانی استعمال کرتے ہیں یعنی استنجا کرنے میں ہم اہتمام کرتے ہیں کہ پتھر کے بجائے ہم پانی استعمال کریں یہ حدیث حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے صحیح صدر سے ثابت ہے تو اہل قربا کی تاریخ میں یہ واقعات اور یہ سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ثابت ہے لیکن حدیث میں جو پتھر کا ذکر آیا ہے یہ ثبوت نہیں ہے بات سمجھ میں آ گئی یہاں تک تقریباً قضاء حاجت کے جو آداب تھے وہ مکمل ہو گئے قضاء حاجت کے آداب میں پھر سے میں بہت سارے لوگ ہیں یہاں پر ذکر کر دوں کہ قضاء حاجت کے سلسلے میں آداب میں سے یہ ہے کہ آدمی جو بیت الخلاء میں داخل ہو اگر بنے ہوئے حمام میں داخل ہو رہا ہے تو اس سے پہلے دعا پڑھے بسم اللہ اللہۃ القبائی یہ دعا پڑھے اس سے شیطان اور خبیث اور خبیث جو ہے جنیوں کی سے کے شر سے محفوظ ہو جائے گا آدمی اور بایاں پاؤں داخل کرے اور اگر باہر کہیں جا رہا ہے استعمال باہر کہیں قضاء حاجت کے لیے جا رہا ہے تو لوگوں کی نظر سے دور چلا جائے کہ لوگوں کی نظر نہ پڑے قضاء حاجت کے وقت اور یہاں پر ایک چیز نہیں ذکر ہے ایک چیز اور بھی خیال کرنا چاہیے کہ اگر آدمی پیشاب کر رہا ہے کہیں کسی کھلی ہوئی جگہ میں اور یہ کہ زمین سخت ہے تو اس میں ایک خیال ضرور کرنا چاہیے کہ کسی چیز سے کسی پتھر یا لکڑی وغیرہ سے زمین کو نرم کر لینا چاہیے تاکہ پیشاب کے چھیٹے جو ہے واپس نہ ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے اسی طرح سے آدمی پانی استعمال کرے یا پتھر استعمال کرے اچھی طرح سے اچھی طرح سے پاکی صفائی کر لے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کے چھیٹوں سے نہ بچنے والے کے سلسلے میں فرمایا کہ ان کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے اسی طرح سے جب واپس نکلے باہر آئے تو بایا قدم اگر بنے ہوئے ٹوائلٹ میں استعمال کر رہا ہے تو بایا قدم داہنا پاؤں پہلے نکالے اور باہر آ کر کے غفرانہ رکھا پڑھے یہ بعض آداب ہیں اور پانی اور وغیرہ کے استعمال میں اگر پانی نہ ہو تو آدمی ڈھیلا یا مٹی کا ڈھیلا یا اسی طرح سے پتھر استعمال کرے البتہ گوبر یا ہڈی کے استعمال سے یا اسی طرح سے کھانے پینے کھانے میں استعمال کی جانے والی چیزوں سے پرہیز کریں اگر اس سلسلے میں قضاء حاجت کے سلسلے میں کسی طرح کا سوال ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں جی ہاں ایک چیز جو ہے ہاں قبلہ کے سلسلے میں آدمی کے آدمی یہ خیال کرے کہ آدمی قضاء حاجت کے وقت نہ تو قبلہ کا رخ کرے نہ پیٹ کرے احتیاط اور کیا کہتے ہیں افضل اور بہتر یہی ہے یہی بہتر اور افضل ہے چاہے بنے ہوئے ٹوائلٹ سے ہو یا یہ کہ میدان میں ہو کسی حالت میں نہ کرے البتہ اگر کہیں کیا کہتے ہیں بنے ہوئے ٹوائلٹ ایسے غلطی سے بن گئے ہیں تو ایک مجبوری کی صورت ہے پھر بھی وہ ذرا سا رخ اپنا ہلکا سا بدل لیں جی, مطلب ہاں۔ جی۔ وضو بنا سکتے ہیں لیکن وہاں بسم اللہ نہ پڑھیں بسم اللہ پہلے سے جو پڑھ کر کے داخل ہوں گے وہی بسم اللہ کافی ہوگا وضو کے لیے نہیں اگر آدمی کو شک ہے صرف شک ہے تو بعض حدیثیں ایسی آتی ہیں جو حسن کے درجے تک پہنچتی ہیں ایک ایک کر کے حدیثیں وہ ضعیف ہیں لیکن کئی حدیثیں اس تعلق سے بہت ساری حدیثیں ہیں تو یعنی بہت کئی سندوں سے آئی ہیں تو یہاں تک اس کی ایک کچھ اصل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب ایسے لوگوں کے لیے کہ جسے شک و شبہ ہوتا ہو ہمیشہ ایسے شبہ ہی لگ پڑ جاتا ہو ڈاؤٹ ہو جاتا ہو کہ ہو سکتا ہے کہ قطرہ نکلے تو ایسے اس طرح کے شک کو دور کرنے کے لیے آدمی پانی کے چھینٹے مار لے تاکہ ختم ہو جائے اس کا شک دور ہو جائے لیکن اگر آدمی کا کچھ معاملہ ایسا ہے کہ کبھی اس کو کبھی وہ بل کھانسنے کی وجہ سے بلغم نکالنے کی وجہ سے یا اسی طرح سے ناک صاف کرتے وقت اس کو ایسا ہو جاتا ہے پیشاب کے قطرے نکل آتے ہیں اور وہ دیکھ کئی بار چیک کر چکا ہے دیکھ چکا ہے تو ایسی صورت میں اگر اس کو شک ہو رہا ہے تو پھر دوبارہ دوبارہ جو ہے ٹوائلٹ میں جائے اور چیک کرے کہ وہاں پر تری ہے یا اس میں جو ہے خاص حصے میں شرمگاہ میں کچھ خطرے ابھی کیونکہ ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ جب محسوس ہوتا ہے نکلنے کا تو فوراً ہی باہر نہیں نکل آتا بلکہ وہ بیچ راستے میں رہتا ہے جب آدمی جو ہے تھوڑی سی حرکت کرتا ہے تو وہ قطرہ باہر جو ہے نظر آتا ہے تو ایسی صورت میں آدمی ٹوائلٹ کی لوٹ جائے اور جا کر کے اس کو چیک کرے اگر ایسا ہو ہے واقعی تو دھو لے اگر کپڑے کپڑے میں بھی لگ چکا ہے تو کپڑا دھو لے اور پھر اس کے بعد جو ہے آدمی وضو کر لے اگر امکان ہو کہ آدمی کپڑا بدل لے یعنی اگر دھونے کا وہ نہیں ہے بھگو بھگو لیں لیں کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی کو پتا ہے کہ قطرہ نکل رہا ہے آدمی کو پتا ہے کہ قطرہ نکل چکا ہے اس اس کی شہادت دے رہی ہے تو پھر ایسی صورت میں آدمی اندازہ لگائے کہ کس جگہ پہ شاد لگا ہوگا تو آدمی اس کو اتار کر کے یا باہر آ کر کے لنگی پہن کر کے دوسرا کپڑا چینج کر کے اسی وقت اگر اس کے پاس نہیں ہے تو دھولے اتار کر کے اتنی جگہ کو دھو کر کے یعنی پانی ڈال کر کے دھو کر کے پھر پہن لے اس کو گیلا بھی رہے تو کوئی حرج کی بات نہیں نماز پڑھ لے ہاں صرف اس کے اوپر پانی ڈالنا بھگو لینا چیٹے بار لینا کافی نہیں ہوگا جی اگر بار بار اگر ایسا آدمی کو بیماری ہے تو آدمی کیا کہتے ہیں اس کے لیے ایک الگ کپڑا رکھے اس کے لیے ایک الگ کپڑا رکھے انڈر ویئر یوز کرے کوئی ایسی چیز یوز کرے جس میں لگ جانے کے بعد جو ہے اس کو الگ رکھ دے اور اس کے لیے احتیاط کرے آدمی احتیاط کیا ہے احتیاط یہ ہے کہ آدمی جو ہے وضو کرنے سے پہلے ہی ان ساری چیزوں سے فارغ ہو جائے کیونکہ وضو میں آدمی کو پھر کھانسنے اور بلغم نکالنے اور جو ہے نا صاف کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس سے پہلے ہی فارغ ہو جائے جبکہ اس کو وضو کرنے کی ضرورت نہ پڑے نہ ہو وضو کی ضرورت نہ ہو پھر آدمی نماز کے وقت جو ہے وضو کر لے جی کہاں پہ ہمام دیکھیے اگر صرف ہمام ہے صرف حمام ہے باتھ روم ہے جس میں ٹوائلٹ نہیں ہے تو اس میں کیا کہتے ہیں شہادت پڑھنے کی کیا ضرورت ہے بسم اللہ آدمی کرے گا وضو کرے گا بسم اللہ پڑھے گا کپڑا دھوتے وقت تو شہادت پڑھنے کی کیا ضرورت ہے ہاں؟ غلط ہے کپڑا دھوتے وقت شہادت پڑھتے ہیں نا نہیں وہ ثابت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے البتہ ہر آدمی ہر اچھا کام آدمی جو ہے بسم اللہ پڑھ کے کرتا ہے تو بسم اللہ پڑھ سکتا ہے نہیں شہادت نہیں ثابت ہی نہیں اور اگر کوئی پڑھتا ہے تو آگے پڑھتے ہیں باب الغسل وحکم مل جنوب اب غسل کا بیان یہاں پر ہو رہا ہے اور ہاں جنابت کی حالت کے یا جنوبی کا کیا حکم ہے اس کا بیان ہو رہا ہے عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم الماء الماء من یہاں پر غسل کا بیان غسل کا طریقہ نہیں بیان کیا جائے گا بلکہ غسل کتنے طرح کے ہوتے ہیں واجب غسل ہوتا ہے سنت ہوتا ہے مستحب ہوتا ہے کن حالات میں غسل کرنا ہے آدمی کو اس کا بیان ہوگا اور جنوبی شخص کا کیا حکم ہے اس کا بیان ہوگا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماء من الماء الماء من الماء کیا ترجمہ اس کا ہے کہ پانی آدمی یا غسل اس وقت آدمی کرے گا جب آدمی کا پانی نکل آئے تو پہلے پانی سے مراد عام پانی ہے اور دوسرے پانی سے مراد منی ہے یعنی اور اس کی وضاحت یوں ہے کہ اگر آدمی یعنی میاں بیوی آپس میں ملاقات کریں ہم بستری کریں اور منی آدمی کی خارج نہ ہو انزال نہ ہو تو شروع میں شروع میں یہ حکم تھا کہ آدمی پر غسل واجب نہیں تھا شروع شروع اسلام میں کہ آدمی اگر میاں بیوی ملے اور انزال نہ ہو تو پھر غسل واجب نہیں ہوا کرتا تھا لیکن بعد میں ابھی حدیث آئے گی دو حدیثیں ہیں اس میں پہلا حکم منسوخ ہو گیا پھر حکم کیا آیا کہ میاں بیوی کی شرمگاہ اگر آپس میں مل گئے اور آدمی کا آدمی کی شرمگاہ بیوی کے جو ہے اس میں حصے میں داخل ہو گئی اگلا حصہ داخل ہو گیا تو ایسی صورت میں غسل واجب ہو جائے گا گرچہ منی خارج ہو انزال ہو یا نہ ہو ایک بات ایک تو اس حدیث کا یہ مفہوم ہے دوسرے اس حدیث کو بہت سارے علماء نے خواب پر اور احتلام پر محمول کیا ہے کیا محمول کیا ہے اس حدیث کا مفہوم کیا بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص سے خواب میں کوئی مرد یا عورت خواب میں دیکھے کہ یہ کام جو میبی کے درمیان ہوتا ہے ہو رہا ہے اور خواب میں اس نے دیکھا کہ ایسا مرد نے دیکھا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ایسا کر رہا ہے یا بیوی نے دیکھا کہ اس کے ساتھ ایسا کر رہا ہے تو اس وقت تک غسل واجب نہیں ہوگا جب تک کہ بیدار ہونے کے بعد منی نظر نہ آ جائے کپڑے میں تری نہ یعنی جو ہے محسوس ہو جائے یعنی منی نہ اس کو ظاہر ہو جائے تو بعض علماء نے اس حدیث کو اس پر مقبول کیا کہ یہ حدیث کس تعلق سے ہے احتلام اور خواب کے خواب سے اس کا تعلق ہے خواب میں کتنا بھی آدمی کچھ دیکھے کہ آدمی کر رہا ہے لیکن جب تک بیدار ہونے کے بعد اس کے کپڑے پر منی نظر نہ آئے تب تک غسل واجب نہیں ہے دوسرے علماء نے کہا کہ نہیں یہ اصل میں شروع شروع اسلام میں ایسا تھا لیکن پھر بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا ان حدیثوں کی بنیاد پر جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خطان الخطان وجب کہ جب ہم مرد مرد عورت کے خطنے ایک دوسرے سے مل جائے میں گاہ ایک دوسرے سے مل جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے ان حدیثوں کی بنیاد پر یہ کہا گیا کہ پہلا حکم منسوخ ہو گیا بات سمجھ میں آ گئی جی یہ حدیث جو الما من الباب والی حدیث ہے کہ پانی کا استعمال کرنا یا غسل کرنا پانی کے ظاہر ہونے کے بعد یعنی منی کے ظاہر ہونے کے بعد ہے تو یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر موجود ہے اور صحیح اصل میں صحیح بخاری کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے اگلی حدیث ہے وعن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس ایک لفظ میں ہے احدکم بین شعابها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل کہ جب کوئی مرد اپنی عورت کے ساتھ ہم بستری کرے جنایا یہاں پر کیا ہے لفظی ترجمہ کیا ہے کہ جب مرد اپنے اپنی عورت کے چار شاخوں پر بیٹھے یعنی اس سے مراد کیا کہتے ہیں ہاتھ پاؤں ہے یا کیا کہتے ہیں پاؤں اور ران ہے اور پنڈلی وغیرہ ہے یعنی کنایا کیا ہے کہ آدمی اپنی بیوی سے ملے مباشرت کرے ہم اس طریقے پھر کوشش کرے فقط وجب الغسل تو اس کے اوپر غسل واجب ہو جائے گا یہ حدیث بھی اس حدیث کو منسوخ کرنے والی ہے کہ آدمی کا انزال ہو یا نہ ہو منی کا قطرہ نکلے یا نہ نکلے ہاں جب جو آج جس آدمی نے ایسا کیا میاں بیوی بی ملے آپس میں ہاں اور پھر کوشش ہوئی تو ایسی صورت میں غسل واجب ہو جاتا ہے متفق علیہ یعنی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ موجود ہے اگلی حدیث سوال ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان ام سلیم وهي امراط ابی طلحہ قالت یا رسول اللہ ان اللہ لا يستحي من الحق فہل المرغسلو رأت الماء الحدیث ایک لمبی حدیث ہے اس کا ایک ٹکڑا ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین بیان فرماتی ہیں کہ ام سلیم ام سلیم ابو طلحہ کی زوجہ اور یہ ام سلیم ابھی بتائیں گے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان اللہ اللہ اے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی حق سے حق بات سے حیا نہیں کرتا حق بات کا تعلق اگر دین سے ہے تو اس کے پوچھنے میں ہاں، شرم نہیں کرنی چاہیے عورت تھی مسئلہ ذرا سا اس طرح کا تھا اس لیے انہوں نے یہ تمہید باندھی انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی حق سے حیا نہیں کرتا تو پوچھا انہوں نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا عورت پر اگر عورت کو احتلام ہو جائے خواب میں وہ کچھ دیکھے اور اس کی اس کا اس کو احتلام ہو جائے لفظ کر سب لوگ سمجھتے ہوں گے ہاں پانی یعنی منی خارج ہو جائے تو کیا اس کے اوپر غسل ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں غسل ہے جب تری دیکھ لے پانی دیکھ لے یعنی منی دیکھ لے بیدار ہونے کے بعد اس کے کپڑے پر اسے منی نظر آئے تو پھر اس کے اوپر غسل متفق ہے صحیح بخاری کی تو ایسی صورت میں غسل مرد ہو یا عورت اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان کا نام جو ہے یا بنت ملحان تھا حضرت رضی اللہ تعالی انہو کی والدہ ہیں ان کے پہلے شوہر جو ہے ہاں مالک ابن نصر تھے ہاں جو کیا کہتے ہیں جب ام سلیم اسلام لے آئی تو انہوں نے ان کے اوپر شرط لگا دی کہ اس وقت تک تم ہم سے نہیں مل سکتے یا ہمارے درمیان اس دواجی تعلق کو نہیں قائم ہو سکتے جب تک آپ مسلمان نہیں ہو جائیں گے تو چنانچہ مسلمان ہوئی تو وہ کہیں چلے گئے اور وہاں نسرانی ہو گئے اور مر گئے فوت ہو گئے تو پھر حضرت ام سلیم کو ابو طلحہ نے نکاح کا پیغام دیا ابو طلحہ بھی اس وقت مسلمان نہیں تھے تو ام سلیم نے یہ شرط لگائی کہ مسلمان ہو جاؤ تو میں جو ہے تم سے شادی کر سکتی ہوں تو وہ مسلمان ہو گئے اور انہوں نے ان سے شادی کر لی یہ وہی ام سلم ہیں کہ بہت سارے فضائل ہیں بہت ساری ان سے حدیثیں مروی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے آئے تو انہوں نے اپنے بیٹے انس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچہ جو ہے دس سال تقریباً ان کی عمر تھی حضرت اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ یہ بچہ آپ کی خدمت کرے گا چنانچہ دس سالوں تک یعنی اس وقت سے لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت کی تو یہی ام سلم ہے انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں وفات پائی اگلی حدیث ہے وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المرء ترى فی منامها ما یرى الرجل قال تغتسل متفق علیہ متفق علیہ وزاد مسلم فقالت ابن سلیم وحل يكون هذا قال نعم فمن اين يكون الشبه حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے سلسلے میں یہ فرمایا جو عورت کے خواب میں کچھ دیکھے اور پھر اسے ہاں احتلام ہو جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے بارے میں فرمایا کہ طاقت وہ عورت کیا کرے غسل کرے وہ عورت غسل کرے یہ حدیث اسی معنی کی حدیث اسی معنی کی حدیث ہے جو پہلے گزر چکی صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی روایت ہے صحیح مسلم کے اندر ایک چھوٹا سا واقعہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے ممکن ہے کہ پہلے والی روایت اور یہ یہ دو روایت دونوں ایک ممکن ہے کہ الگ دوسرا واقعہ ہو بہرحال تو اس پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مسئلہ سنا کہ عورت غسل کرے گی تو ہو سکتا ہے ان کو پہلے سے تجربہ نہ رہا ہو اس بات ہو سکتا ہے کہ ان کو پہلے سے اس بات کا علم نہ رہا ہو کہ عورت کو بھی احترام ہوتا ہے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلومات کے لیے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحال یقون ہاں کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ عورت بھی عورت کو بھی احترام ہوتا ہے عورت کو بھی بڑی خارج ہوتی ہے اس طرح کی ہاں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہوتا ہے اور پھر ایک ایک بات کی اور ان کی تسلی کے لیے فرما دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پھر تم بتاؤ کہ یہ بچے ماں کی مشابہت کیسے اختیار کرتے ہیں ماں کے مشابہ بہت سارے بچے اپنے ماں کے مشابہ ہوتے ہیں تو یہ ماں کی سے مشابہت کہاں سے آتی ہے اگر عورت کے جس میں سے یہ چیز نہ نکلے تو پھر مشابہت کیسے ہوگی بھائی وہی ایک چیز ہے جس کی وجہ سے مرد و عورت کے مشابہ اولاد ہوتی ہے اپنی ماں کی کی شکل صورت کا ہوتا ہے بچہ یا اپنے ماں کی شکل صورت کا ہوتا ہے تو دونوں کا معاملہ ہوتا ہے اور دونوں کے قطرات مل کر کے ایسا کیا کہتے ہیں نسلیں چلتی ہیں تو ان کو سمجھایا ہوتا ہے اس سلسلے میں کوئی سوال اس تعلق سے جو بھی حدیث ہے پانی یا میاں بیوی کے ملنے کے تعلق سے واجب ہو جاتا ہے کوئی سوال کسی کا جی ہاں ان کا سوال کیا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد یا پیشاب سے پہلے ہاں چکناپن محسوس ہوتا ہے یہ چکناپن دو وجہ سے ہو سکتا ہے ایک تو اس وجہ سے یہ چکناپن خاص کر کے پہلے اگر محسوس ہوتا ہے آدمی کو دھوتے وقت استنجا صاف کرتے وقت ہاں اگر محسوس ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہاں اس وقت سے پہلے کبھی اس کے اندر کچھ شہوت آئی ہو ہاں شہوت پیدا ہوئی ہو جس کی وجہ سے وہ جو بات آئی تھی مزید مدی نکلتی ہے پہلے جب آدمی شہوت ہوتی ہے تو ایک چمکدار جو ہے پتلا جو ہے لکوڈ نکلتا ہے جس کو مدی کہتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی چکناہٹ محسوس ہوتی ہے تو اگر ایسی بات ہے تو آدمی اس کو صاف کر لے دھو لے اور کبھی کبھار چکناہٹ محسوس ہوتی ہے ہاں چکناہٹ محسوس ہوتی ہے پیشاب کے بعد تو یہ ایک بیماری ہوتی ہے جسے جیریان یا کچھ ایسے ہاں آدمی کو دھات وغیرہ کی شکایت ہوتی ہے تو یہ چیز محسوس ہوتی ہے تو دونوں شکلوں میں آدمی کے اوپر غسل نہیں واجب ہوتا ہے غسل اس وقت واجب ہوگا کہ جب منی کے قطرات کود کر کے نکلے ہاں کود کر کے نکلے تیزی کے ساتھ اگر بیماری کی وجہ سے کسی کے کسی کے اس سے جو ہے منی کے قطرات نکلتے ہیں تو اس سے غسل واجب نہیں ہوتا جی کوئی اور سوال آگے غسل کے بیان کے بارے میں ہے وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغتسل من اربعین من الجنابتی ویوم الجمعتی ومن الحجامتی ومن غسل المیت رواہ ابو داود وصحہ ابن خزیمہ یہ حدیث اس کا ترجمہ سنیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چار باتوں سے یا چار چیزوں سے غسل کیا کرتے تھے یا چار حالات میں من الجنابتی جنابت کی وجہ سے اور جنابت کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی جب آپس میں ملے تو اس حالت کو جو حالت پیدا ہوتے ہو جاتی اس کو جنابت بولتے ہیں اور آدمی کو جنوبی بولتے ہیں تو جنابت کے بعد یا جنابت کی وجہ سے آپ غسل کیا کرتے تھے اور یہ غسل کرنا کیا ہے غسل واجب ہے فرض غسل ہے ویومل جمع اور جمعہ کے دن غسل کیا کرتے تھے اس غسل کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ جمعہ کے دن کا غسل واجب ہے یا نہیں بہت سارے علماء ائمہ کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن کا غسل واجب ہے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ ہاں، الغسل یوم الجمعتی واجب کل محتلم کہ جمعہ کے دن ہر بالغ پر غسل کرنا کیا ہے واجب ہے آگے حدیث آ رہی ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے تو اس حدیث کی بنیاد پر اس حدیث کی بنیاد پر بعض علماء نے خاص کر کے امام احمد بن حنبل امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو اختیار کیا ہے اور دوسرے علماء نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر لفظ واجب اس ارشاد فرمایا ہے تو لفظ واجب کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ وہ جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے لیکن دوسرے علماء کیا کہتے ہیں ابھی آگے حدیث آئے گی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غسل یوم جماتی یا من اغتسل یوم الجماتی فبہا و نعمت ہاں من توضع یوم منتوا فبہا و نعمت کہ جو شخص جمعہ کے دن جو ہے وضو کر لے اور وضو کر کے نماز پڑھ لے تو یہ بہتر ہے اس کے لیے اور ومن اغتسل فالغسل افضل لیکن جو شخص غسل کرے تو غسل وضو سے افضل ہے اس حدیث کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ غسل جمعہ کے دن کا غسل یہ واجب نہیں ہے البتہ جو لفظ واجب آیا ہے حدیث میں اس کی بنیاد پر تاکید ہے غسل کرنے کی تو دونوں طرح کے علماء ہیں لیکن جو حدیثیں جو حدیثیں غسل پر دلالت کرتی ہیں کہ غسل یوم الجماعتی ہاں، ہاں، واجب العلا کل محتلم یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے اور تمام حدیث کی کتابوں میں تقریباً موجود ہے اور یہ جو جس میں ہے کہ وضو کر لے تو کافی ہے یہ سورہ نبی داؤد اور ترمیزی وغیرہ کی حدیث ہے تو اس بنیاد پر بعض علماء نے کہا کہ زیادہ راجح اور زیادہ افضل یہی ہے اور بہتر زیادہ یہی ہے کہ آدمی جو ہے غسل جمعہ کو کر ہی لے تاکیدی حکم ہے اور اگر کسی مجبوری کی صورت میں اس طرح سے نہ کر سکے تو انشاءاللہ شاء وضو سے کام چل جائے اور عام طور سے غسل آدمی کرتا ہی ہے جو وقت کتنا ہوا درس کا ہاں، سوال یعنی کافی وقت ہو گیا پون منٹ ٹھیک ہے چلیے اب یہیں پر درس کو جو ہے ختم کرتے ہیں اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اور جو پہلے لوگ شریک ہوا کرتے تھے ان سب کو خبر کر دیں واٹس ایپ کے ذریعے سے یا کے ذریعے سے اور بتا دیں اور کتابیں لے کر کے سب لوگ آئے جن کے پاس کتابیں ہیں وہ لے کر کے